جا رہا ہے اور میں میں ہم کسی سفر بعض سے سے اور یہ یہ جو تھا مرحسی یا بر واپسی کا سوال ہے ہم واپس آ رہے تھے یہ سمے پیدا کرنا بالکل جب ہم میں پہنچے ایک جگہ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ جاتے وقت جب حلیفہ آتا ہے تو حلیفہ کے بعد کی چڑھائی ہے یعنی وہ جگہ جو ہے ذرا پہنچی ہے اس کو بیدا کہتے ہیں اور راوی کو شک ہے کہ ہم بیدا میں تھے یا ذات الجائش میں تھے ذات الجیش بھی جو ہے یہ مدینہ طیبہ سے ایک برید کے فاصلے پر اور ایک برید کہتے ہیں بارہ بارہ میل کے فاصلے پر رابی کو شک ہے وہ فرماتے ہیں کہ یا تو شک کسی زیرین میں سے کسی امام کو ہوا ہے اور یا ہو سکتا ہے کہ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا ہی کو شک ہو تو اور جو ہے وہ تشکیل کے لیے تو فرمایا ان خط لیکن آگے حدیث آ رہی ہے حضرت امبار کی تو انہوں نے ذات الجیش کو متعین کہا ہے تو جب وہ متعین ہوا تو درمیان کا شک جو ہے وہ اس طریقے سے رفع ہو جائے تو ذات الجیش میں ان قطع عقدالی میرا ایک ہار تھا وہ ٹوٹ گیا فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم التماسی آپ اس کی تلاش میں وہاں پر ٹھہر گئے وہ اقام الناس ماحو اور لوگ بھی ٹھہرے ولی سن اللہ اور وہ پانی پر نہیں وہ پانی نہیں تھا ولی سما ماں اور ان کے ساتھ بھی پانی نہیں تھا تو فعطن ناس ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقال اللہ ترا ما صنعت عائشہ آپ نے نہیں دیکھا کہ عائشہ نے کیا کام کیا یعنی اپنا ہار جو ہے وہ گم کر دیا اقامت بے رسول اللہ اقامت بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن ناس ولیس علامہ انہوں نے ٹھہرا دیا حضور کو اور لوگوں کو اور ولیس علامہ اور یہ لوگ پانی پر نہیں ہیں ولیس ماں اور ساتھ پانی بھی نہیں فجا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ہو و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضح ناسہ حضرت ابو بکر کے بعد جب شکایت کی تو حضرت ابو بکر آئے حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے لیے یہ آپ نے ہار کو کیوں کیا تو فرمایا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک میرے ایران پر رکھے ہوئے تھے اور آپ سو چکے تھے فقال حبست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولیس اس حالت میں آپ نے لوگوں کو اور حضور کو روک دیا ہے بہت قالت عائشہ تو فعت غنی ابو بکر ابو بکر نے ڈانٹ کی وقال ماشاء اللہ اے یقول جو کچھ کہہ سکتے تھے کہہ ڈالا وجا اللہ انہوں بھی خاص رہتی تو انہوں نے میری کوکھ میں انگلی کو چبھونا شروع کیا اس کو کہتے ہیں تان تان انگلی چبھونے کو بھی تان کہتے ہیں اور نیزہ مارنے کو بھی تان کہتے ہیں لیکن یہ تان تان حصی ہے جب تان حصی ہوتا ہے تو تان تان ید ان باب سے آتا ہے اور اگر مانوی ہو جس کو کہتے ہیں لان تان ہوتا ہے نا وہ بھی تان وہ بھی لان تان تو وہ باب فتح سے آتے ہیں تان یا تان دونوں میں فرق یہ ہے اور پھر دونوں ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتے ہیں یہ اس معنی میں وہ اس معنی میں تو تو فرمایا فما مانا تحر کے اللہ مکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فخذی فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فن اللہ فقال بن حزیر حضرت بن نے فرمایا یہ انصاری صحابی ہیں اور جلیل القدر صحابی ان کا انتقال جو ہے سن بیس ہجری یا سن اکیس ہجری میں ہوا اور بہت جن قدر صحابہ میں سے ہیں وہ کہنے لگے ماہی اب اول برکت یا اعلیٰ ابی بکر اے ابو بکر کی اولاد یہ پہلی برکت نہیں ہے تمہاری قالت فباسن البیرہ کہ کیا ہوا کہ اس پر فان صلی اللہ عز و جل آیات تیمم تو اللہ تعالیٰ نے تیم کی آیت نازل فرمائی فقال اسید بن زہر بھائی ابی ابل برکت یا اللہ ابی بکر قالت فباسن البعیر ہم نے اون کو جب اٹھایا اللہ الذي كنت علیہ جس پر میں سوار تھی فوجدنا الاخذ تحته تو ہم نے پایا کہ ہار جو ہے اس کے نیچے پڑا بعض اوقات ہاتھ لگنے سے کسی طریقے سے گر جاتا ہے وہ اونٹ کے اوپر ہی گرا اونٹ بیٹھا ہوا تھا اور پھر وہ اونٹ جو ہے وہ بعض اوقات یوں کروٹ لیتا ہے بعض اوقات یوں کروٹ لیتا ہے تو اس نے اپنے نیچے دبا لیا تو اب یہ موقع ایسا ہے کہ اتنی بڑی نعمت نازل ہوئی مسلمانوں پر اور اس کا سبب جو ہے وہ حضرت صدیقہ بن اسی کو حضرت حسین بن حسین نے یہ کہا کہ اے صدیقہ اے ابو بکر کی آل یہ آپ کی طرف سے پہلی برکت نہیں ہے بلکہ جب بھی کوئی کام ہوا تو آپ کی طرف سے اللہ نے برکت نازل فرمائی چنانچہ وہ جو واقعہ عفق کا ہے اس میں بھی مسلمانوں کی تشجیح کی گئی اور وہ بھی برکت تھی اور یہ بھی اللہ نے آپ کے کوئی بھی واقعہ ایسا نہیں چھوڑا کہ جس میں کہ آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا کہ جس کے تہ میں اللہ تعالیٰ نے برکات نہ رکھی چنانچہ یہ اتنی بڑی برکت ہے کہ اگر آدمی پانی نہ پائے تو ہاتھ مار لے زمین پر اور منہ پر مار لے اور مار کے یوں کر کے فارغ ہو جائے نہ لمبا وضو کرنا پڑے نہ موزے اتارنے پڑے اور نہ ہی کوئی لمبا چوڑا کام کرنا پڑے دو ہاتھ مارے اور پاکو صاف ہو جائے یہ بہت بڑی جو اللہ نے عطا فرمائی اور وہ وہاں پر مسلمان کو رکنا تھا اور کچھ دیر ٹھہرنا تھا اور پانی کا نہ ملنا تھا اصل وجہ یہ ہوئی کہ پانی نہ وہاں تھا نہ آس پاس میں پانی تھا تو اللہ تعالیٰ نے پانی کا نئے بدل بدلتا چنانچہ یہ پہلی برکت نہیں ہے بلکہ اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان کے ساتھ بہت بابر برکتیں وابستہ فرما رکھی جی بھائی تو یہ کہا باب بد تیم تیم کی ابتدا اور یہ آپ سمجھ گئے کہ ابتدا کیسی کہ جب کہ آپ لشکر کے ساتھ تھے اور وہاں تھوڑا اور وہاں پر یہ آئے تھے نازل ہونے کا وقت یہی ہے جی بھائی عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى بن عباس أنه سمع يقول أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث حارث بن سمة الأنصاري فقال أبو جهيم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بير الجبل ولقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام ہاں تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ابو جہب ابو جہم خود ہیں انہوں نے حضور کو سلام کہا السلام علیکم تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم و السلام نہیں فرمایا بلکہ قریب ہی ایک جدار تھی اس پر ہاتھ مارے اور تیمم کیا اور تیمم کر کے فرمایا وعلیکم السلام اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سلام کا جواب و علیکم السلام کہنا اس کے لیے تو وضو کیا بلکہ غسل ہونا بھی شرط ہے تو حضور نے فرمایا اور تیمم فرمایا کہ فرمایا و علیکم السلام اور وجہ اصل میں یہ تھی کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السلام یہ اللہ کے اسما میں سے ایک نام ہے کہ میں اللہ کا نام بے وضو کیوں لو اللہ کا نام بے وضو کیوں لو چنانچہ اس پر یہ فرمایا کہ تیمم فی الحضر اور حضور کسی جنگل میں یا کسی سفر میں نہیں تھے بلکہ حضر میں مدینہ تجربہ میں تھے اور بیر جمل کے پاس تھے اور بیر جمل جو ہے مشہور جگہ ہے مدینہ طیبہ میں اور وہاں پر تھے حضور کو جب سلام کہا تو حضور نے تیمم فرمایا تیمم فرمانے کے بعد فرمایا وعلیکم السلام اس سے ایک بات ذرا سمجھے بات یہ ہے کہ حضور نے تلفظ فرمایا اپنی زبان سے تو بے وضو تلفظ نہیں فرمایا اور ہم لوگ حدیث کی کتابیں لیتے ہیں اور پھر وضو سے نہیں ہوتے یا ہوتے ہیں بے وضو حدیث شریف کو فقہ کی کتابوں کو اور بلکہ کوئی بھی علمی کتاب ہے اس کو بے وضو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے اور یہاں پر علماء نے ایک مسئلہ مستبت کیا ہے کہ دیکھیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مستحب کام کرنے کے لیے حضر میں ہونے کے باوجود تیمو فرمایا تو نماز واجب اور فرض ہے اس کے لیے حضر میں ہونے کے باوجود تیمم کرنا یہ اور زیادہ مواقع ہونے چاہیے تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آدمی خاص سفر میں ہو خاص حضر میں ہو پانی نہ ملے تو تیمم کر سکتا ہے یہی مسئلہ کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بھی اور حضرت امام مالک رحمہ اللہ کا بھی البتہ فرماتے ہیں حضرت امام شافی رحم اللہ کہ ٹھیک ہے تیم کر کے نماز پڑھ لے لیکن پھر اس نماز کا اعادہ پھر بعد میں کیا کرے نماز کا اعادہ کرے لیکن حضرت امام ابو یوسف رحم اللہ اور امام ظفر رحم اللہ فرماتے ہیں کسی حال میں بھی حضرت میں وہ تیم نہیں کر سکتے سمجھے نا یہاں پر ایک اور مسئلہ احناف نے علماء نے مستمد کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اگر کوئی مستحب کام کرنا ہو خواہ وہ پانی وہاں موجود بھی ہو مستحب کام کرنا ہے اور پانی وہاں موجود بھی ہو پانی موجود ہونے کے باوجود تیمم کرنا جائز ہے وہ کس چیز سے مستمت ہوا یہ کہ حضور حضر میں تھے مدینہ طیبہ میں تھے اور ظاہر ہے کہ وہ ایسا ایسی جگہ تھی کہ وہاں پر پانی ناپید نہیں تھا پانی موجود تھا پانی موجود تھا باوجود پانی موجود ہونے کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم فرمایا اور تیمم فرما کے پھر مستحب کام انہوں نے سر انجام دیا حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے ایک دفعہ فرمایا کبھی طالب علم جو ہے ان کو اول تو چاہیے کہ وضو کر کے کتاب کو ہاتھ لگائے لیکن اگر کسی وجہ سے وضو نہ کر سکے تو کم از کم تو کر لیں اس لیے کہ مستحب سمجھے سہولت ہو گئی نہیں آپ لوگوں کی سہولت ہو گئی بہت سہولت ہو لیکن بھائی سہولت سے فائدہ نہیں اٹھا ہاں۔ اگر کہیں مجبوری ہو آپ مطالعہ کر رہے ہیں اور پانی دور ہے اگر آپ جائیں گے تو نمازیوں کو پھلان کے جائیں گے یا یہ ایک رستہ بنا کے جائیں گے لوگوں کو تکلیف ہوگی وہیں پہ آپ آہستہ سے ہاتھ پھیر لیں اور یہ نا ضربتن ضربہ تو علماء فرماتے ہیں ضربت اس کا نام ہے لیکن اگر ویسے ہاتھ آدمی رکھ لے تو بھی تیم ہو جائے اس کو اس کی پٹائی کرنا جو ہے یہ ضروری نہیں بلکہ ہاتھ رکھ لے تو بھی اس سے پھر منہ پر مل لے تو تیم ہو جاتا سمجھے نا تو مفتی رشید نام صاحب نے فرمایا تھا کہ بھائی طلبہ جو ہیں وہ اگر کبھی وضو درمیان میں خطا ہو جائے تو کیا کریں اور وضو کرنا ان کے لیے مشکل ہو تو کم از کم کیا کر لیں تیم تو معلوم ہوا کہ مستحب کام کے لیے پانی کے موجود ہونے کے باوجود بھی تیمم کرنا جائز تیمم کرنا کیا ہے جائز جی جی جی بالکل نہیں اگر وہ ضربتین وہ لگا کے اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹی ہوئی ہیں اور پاؤں بھی غائب ہیں تو آپ ایک نہیں چار آدمی مل کے اس کو ضربتین لگا بیچارے کو پہلے ہی سے ضرب لگی ہوئی ہوگی اوپر سے آپ ضرب معذور معذور کے لیے جو ہے وہ بظاہر میں نے کوئی دیکھا نہیں ہے کہیں بظاہر گنجائش معلوم چلیے وبه قال أكبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن بھائی ایک بات ہے یہاں پر حضرت شیخ الحدیث نے فرمائی ہے رحمۃ اللہ نے اور بات بڑی پتے کی کہ دیکھیے یہ بہت دور تک احادیث بیان فرمائی ہے حضرت عمار یاسر نے اور باقی حضرات کی احادیث بھی نقل فرمائی ہے لیکن یہ ہے کہ عنوان بدل بدل کے فرمائے عنوان بدل دیا حدیث ایک ہے عنوان بدلا ہوا ہے حدیث ایک ہے اور یہ اصل میں امام نسائی کی فقاہت معلوم ہوتی فقہ معلوم ہوتی ہے وہ اصل میں وہ مسائل انہوں نے اس حدیث سے مستمت کیے ہیں اور ان کے لیے الگ اور مستقل باب قائم کیا ایک بات دوسری بات یہ فرماتے ہیں کہ ہو بہو وہ حدیث نہیں ہوتی بلکہ اگلی حدیث میں کوئی لفظ بڑھا ہوا ہوتا ہے یا گھٹا ہوا ہوتا ہے اور یا پھر ایسے ہوتا ہے کہ اس میں جو جس کو کہتے ہیں کہ مقصودی لفظ جس کو مین اصطلاحی جو ہے وہ عجمی زبان مین پوائنٹ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے مقصودی لفظ کوئی اس میں موجود ہوتا ہے اس کو کی وجہ سے وہاں پر وہ نکال دیا جاتا ہے کیا بھائی ترجمت الفاظ تو اس میں یہ آدمی نہ سمجھے کہ احادیث جو ہے وہ مقرر ذکر ہے تکرار ضرور ہے لیکن اس کو تکرار ظاہری کہو حقیقی مت کہو یہ فرمایا ہے حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا زکریہ صاحب رحم اللہ جی مولانا زکریہ صاحب رحم اللہ کہ وہ فرمایا کہ جس زمانے میں میں پڑھ رہا تھا تو حضرت جو ہیں ان کے شیخ خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمہ اللہ وہ مجھے نسائی پڑھنی تھی تو وہ نسائی نہیں پڑھا رہے تھے لیکن جب موقع آیا تو انہوں نے سبق لے لیا اور حضرت نے مجھے نسائی شریف پڑھائی ہے اور دوسری بات آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ نسائی شریف اور سیاستہ پوری کتابوں کی جو ہے وہ اجازت حضرت یہاں تشریف لائے تھے اور جو اساتذہ وہاں موجود تھے ان کو اجازت دی تھی اور ان میں بھی وہاں موجود تھا تو اگر یہ بات ایسا ہے کہ آپ کو انشاءاللہ اس طرف سے بھی اللہ نے چاہا تو فیض پہنچے گا آپ کو پہنچ جائے گا ہم تو بے فیض ہی رہے فیض ہمارے پاس نہ ہے اور نہ ہم کر سکے اپنی اس کی وجہ سے کمزوریوں کی وجہ سے تو خیر تو حضرت شیخ ندی صاحب جو ہیں البتہ یہ جو ہم نے کتاب پڑھی ہے میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ ہم نے پڑھی ہے حضرت مولانا غلام محمد صاحب سے اب جو کتاب لکھی ہوئی ہے اس اسناد پر اس میں لکھا ہوا ہے کہ مولانا غلام محمد صاحب نے وہ پڑھی تھی حضرت مولانا حقانی صاحب سے وہ جو وہاں حقانی کے محتمن تھے اور انہوں نے انہوں نے پڑھی تھی حضرت مولانا حسین صاحب مدنی رحمت وجہ سے اس پر اشکالات تھے تو اشکالات کا جواب تلاش کرنے کے لیے میں نے مولانا کی سند مکائی غلام محمد صاحب کی اس میں یہ تو ہے کہ حضرت مدنی رحم اللہ نے ان کو اپنی سند دی ہے پوری کتابوں کی سیاست تک اجازت دی ہے حضرت مولانا غلام محمد صاحب کو اور وہ مولانا غلام محمد صاحب کے پاس موجود تھی اور وہ میں نے منگا لیا میرے پاس موجود ہے حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمہ اللہ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی جس میں تمام ستہ اور بھی پوری کتابوں کی اجازت موجود ہے وہ دی تھی اور یہ کہ مولانا وہ جو ہے حقانی صاحب نے جو ہے وہ کس سے پڑھا تھا یہ نہیں معلوم ہو سکا اس کے لیے میں نے رابطہ کیا اکوڑا کٹپ میں کیا تو جتنے حضرات تھے انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا بلکہ بعض نے تو یہ فرمایا کہ حضرت کی پوری صنعت جو ہے ان کی قبر پر کتبہ لگا ہوا اس میں لکھی ہوئی ہے تو ہماری دل میں یہ بات ہے حتیٰ تم المقابر جب خود تو پتہ نہیں چلا تو انہوں نے مقابر کی زیارت کا مشورہ دے دیا پھر وہاں مقبرے کے پاس رہنے والے آدمی بھی مجبور ہو گئے حضرت کے بڑے بڑے وہ جو شاگرد ہیں مولانا مفتی غلام الرحمان صاحب بہت اونچی شخصیت ہیں اور مولانا القیوم صاحب حقانی اور پھر جو صاحبزادگان ہیں حضرت مولانا سمی اللہ صاحب بھی ہیں سمی الحق صاحب بھی ہیں اور وہ دوسرے بزرگ بھی ہیں ان سے بھی ہر طرف ہم نے تار دوڑا دیا لیکن تار جو ہے وہ ٹیڑھا ہو کے واپس آ گیا کچھ نہیں پتہ چلا اس سے ایک بات معلوم ہوئی یہ پتے کی بات یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم نے ابن ماجا پڑھی ہے فلاں سے اور انہوں نے پڑھی ہے فلاں سے انہوں نے پڑھی ہے فلاں سے اس کے لیے میں آپ کو لطیفہ بتاؤں ہم نے ابن ماجہ پڑھی ہے حضرت مولا تقی عثمانی صاحب سے اور حضرت مولا تقی عثمانی صاحب نے ابن ماجہ ایک شیخ سے پڑھی تھی وہ یہیں تھے اب یہ پتہ نہیں کہ انہوں نے ابن ماجہ کس سے پڑھی تھی تو کسی کو پتہ نہیں حضرت شیخین بھی اس معاملے میں ان کی بھی معلومات نہیں ہے تو یہ جو سند ہوتی ہے اس میں عام طور پر بخاری شریف کی تو سند چلتی ہے مسلسل ہوتی ہے لیکن یہ دوسری سیاح جو ہیں ان کی سند کچھ کچی کچھ پکی کچھ صحیح کچھ غلط ہوتی ہے اس لیے میں نے شروع میں آپ کو سند جو ہے وہ نہیں بتلائی البتہ یہ جو حضرت شیخ الحدیث صاحب سے اجازت ہے وہ انشاءاللہ شاء اللہ بابر ہے اس کی اجازت آپ کو بھی دیتا ہوں اور ایک اور بات ہے بھی وقت کم ہے وقت نہیں ہے ایک اور کتاب ہے جس کا نام ہے حسن حسین آپ نے شاید دیکھی ہوگی یہ ہم نے سبقن پڑھی تھی حضرت اقدس مفتی محمد شفیع صاحب خود سے سے سبکن پڑی تھی اس طریقے سے سبکن پڑی تھی کہ سبق تو شروع بندہ نے کیا تھا اور ساتھ حضرات شیخین بھی شریک ہو گئے تھے ہو گئے تھے اور یہ پرانی مسجد اب جو نئی بن رہی ہے اس میں بیٹھ کے ہم نے رمضان میں اتفاق کی بات یہ ہے کہ میں اعتکاف میں تھا تو حضرت نے مسجد ہی میں بٹھا کے وہ پڑھائی تھی اس کی صنعت بہت عالی ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ صنعت کیا ہوتی ہے عالی کیا ہوتی ہے اولو کیا ہوتا ہے وہ تو ابھی جا کر پتہ ہوتی ہے معلوم یہ ہوا کہ سنعت بہت عالی ہے حضرت نے یہ درسن پڑھی ہے مفتی عزیز الرحمان صاحب سے جو کہ مفتی اعظم دیوبند تھے مفتی اعظم ہند تھے ان سے پڑھی ہے اور اجازت حاصل ہے حضرت کو حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے اور ان دونوں بزرگوں نے وہاں مولانا گنج مراد آباد جا کر مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی جی سے درسن پڑھا دونوں بزرگوں نے حضرت تھانوی رحم اللہ نے بھی اور مفتی عزیز الرحمن صاحب نے بھی اور حضرت جو ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی وہ شاگرد ہیں براہ راست حضرت شاہ عبد العزیز صاحب حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحم اللہ کے اور شاہ عبد العزیز صاحب آپ کو معلوم ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب کے تو اس طریقے سے یہ صنعت جو ہے یہ بہت شاندار اور بہت عالی ہوتی ہے تو طلبہ بعض چھٹیوں میں آتے ہیں پڑھتے ہیں تو ایک آپ کو لطیفہ بتائیں ایک طالب علم میرے پیچھے لگ کہا کہا کہ حضرت آپ ہمیں پڑھا دیں کتاب میں نے کون سی کہا کہ حسن حسین میں نے کہا کہ یہ تو کتاب میں نے خود نہیں پڑھی آپ کو کیسے پڑھا سکتا تو کہا کہ نہیں آپ تو طلبہ کو پڑھاتے بھی ہیں اگر ان کو تو میں نے کہا کہ بھائی اور کسی کو پڑھاؤں یا اجازت دوں تو لیکن آپ کو تو نہ پڑھاؤں گا نہ کہ آپ کو کتاب کا نام بھی معلوم خیر یہ ایسی باتیں خواب کا درمیان مانگیں بھائی تو اب جی بھائی اجازت ایسے نہیں ہوگی ایسی تھوڑی ہوگی اجازت بعض طلبا ایسے ہیں جو چھٹیاں ہوتی ہیں کبھی آ کر پڑھتے ہیں تو ان کو اجازت دے دیتے ہیں لیکن جو مجبور ہوں وہ کہیں تو پھر بعد میں ان کے بارے میں سوچ لیا جاتا ہے ایسے نہیں جی بھائی جی میں مولانا پڑھو گے ٹھیک ہے مجبور دیکھیں گے اور دیکھیے ہم نے تو درسن پڑھی ہے اور بہتر یہی ہے کہ درسن ہی ہو جائے اگر وہ مسلسل اس کی عبارت چلتی رہے اور ہم نے تو پڑھی تھی تو حضرت بیچ میں تشریح بھی فرمائی تھی اور ہم نے جب بھی پڑھائی ہے ساتھ تشریف کی ہے پڑھتی رہے تو دو تین دن میں نکل سکتی ہے اور اگر طریقے سے ہو جی، تو ایسا بھی ہے کہ چھٹیوں میں بعض لڑکوں نے پڑھی ہے اور خود بھی وہ کافی دکھ ہوئی ہیں اور ہمیں بھی انہوں نے بہت دکھ کی ہے بہت دن لگے کافی دن انہوں نے لگائے ہیں لیکن ہمت کر کے انہوں نے پوری پڑھ لی ہے غالباً دس دن یا پندرہ دن کو لگ گئے تھے اس تو خیر کبھی کوئی موقع ہوگا تو کسی اور موقع پر ابھی یہ موقع نہیں ہے جی بھائی شعبة عن سلمة عن زر عن ابن عن ابن عبد الرحمن بن عبد عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنه أن رجلا أتى عمر فقال إني أجنبت فلم أجد الماء فقال عمر لا تصلي فقال عمار بن ياسر يا أمير المؤمنين أما تذكر إذ أنا وأنت في سرية فجنبنا فلم نجد الماء فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمكعت في التراب فصليت فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم تمكعتني नहीं کچھ آگے پیچھے ہو گیا آپ سے ہاں کو ہاں، ہاں، ہاں۔ یہ تمباک تو میں نے اپنے آپ کو مٹی میں لتھیڑ لیا الٹنے پلٹنے لگا یعنی انہوں نے دیکھا کہ وضو کے لیے تو منہ پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے اور ہاتھ پر وہ تو وضو ہوتا ہے اور یہ تو چونکہ پورے جسم ہے تو کپڑے کچھ ضروری ہے واجبی قسم کے جسم پر ہوں گے اور لوٹ پلوٹ شروع کر دیں پوری پوری مٹی مل اور پھر حضور کی خدمت میں پیش ہوئی ہے تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ضرورتیں آپ کے لیے کافی تھی کافی تھی تو فرماتے ہیں حضرت عمار ابن یاسر بہت اچھے ساتھ اور یہ فرمایا کہ علم نے حضرت عبداللہ نے عمر اور یہ ہم پلّہ ہے حضرت امام احمد ابن حمبل نے فرمایا بہت اونچے ہیں اور یہ فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ تیرے لیے کافی تھا تو کہا کہ میں نے حضرت عمر کو یاد دلایا کہ ہم دو ہی تو تھے آپ نے تو نماز ہی چھوڑ دی تھی نماز نہیں پڑھی تھی اور میں نے تو اس طریقے سے لوٹ پلوٹ ہو کے نماز پڑھ لی تھی اور ہم دونوں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے بتایا تو حضور نے ہم یہ فرمایا کہ اے عمار ایسا کر لیتے تو کافی تھا تو اس وقت جو ہے وہ تیمم جنابت کی حالت میں ہم نے تیمم کیا ہے یہ صاحب جو آپ کے پاس رجل آئے ہیں ان کو جنابت ہے اور ان کو آپ تیمم بتا دیں تو حضرت عمر نے فرمایا بھائی مجھے یاد نہیں پڑ رہا تو کہا کہ اگر آپ فرمائے تو میں اب آئندہ نہ بیان کروں تو کہا کہ آپ خود ذمہ دار آدمی ہیں میں آپ کا ہاتھ نہیں روکتا میں اونٹوں میں یہ اصل میں تھے کسی غزبے میں اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اونٹوں کی رکھوالی کے لیے بھیج دیا تھا حضرت عمار کو بھی اور حضرت ابار کو جی ایسے جیسے کہ دابا زمین پر لیٹتا ہے اور تو دابا لیٹتی ہوئی ہم نے دیکھا البتہ یہ دراز گوش جو ہے وہ یوں پلٹی لیتا ہے کبھی یوں لیتا ہے وہ پورے کا پورا اپنے آپ کو مٹی میں لچڑ لیتا ہے دابا جیسا کہ دابا اپنے آپ کو مٹی میں لتھیڑ لیتا ہے تو میں نے اپنے آپ کو مٹی میں لتھیڑ لی جی بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما كان من ذلك التيمم تیمم کافی تھا یعنی جیسا کہ وضو سے تیمم ہوتا ہے ویسے غسل کا تیمم بھی آپ کے لیے کافی تھا کہ آپ ایسے نہ لیٹتے جس طریقے سے کہ لیٹے ہیں بلکہ ضربتیں لگا دیتے کفایت کر دیا تھا آپ کو جی بھائی مطلب آپ کا یہ ہے کہ سوراخ کھود کے ایک ہاتھ یوں ایک ہاتھ یوں اور پھر جو مٹی لگی وہ لگاتار ہو جائے گا لیکن سنت کے خلاف ہے چلو جی تاریخ کہتے ہیں آخری رات کو کہیں پڑاؤ ڈالنا جی بھائی یہ من جز اظفار یہ ایک نسخہ ہے اور دوسرا ہے من جز ظفار یہ دوسرا نسخہ ہے کہتے ہیں اظفار والا نسخہ غلط ہے اسفار والا نسخہ غلط ہے لیکن آپ کاٹنا واٹنا نہیں بھائی ہاں، یہ نسخہ جو ہے یہ غلط ہے البتہ ایک دوسری جگہ یہ اصل میں جو ہے زفار یہ فرماتے ہیں یہ قطامی کے باغ سے مبنی علل قصر ہے مبنی علل جہ ہے بابی قطامی سے آپ کو معلوم ہے جاہنی وہ بھی مبنی بل جر ہے تو آپ کہتے ہیں جاہنی قطامی رہے تو قطامی مرر تو بے قطامی مبنی ہے تو اسی طریقے سے ظفارے جو ہے ظفارے اور اس میں قطامی کاف پر فتح ہے یا ظفارے زوئے کے نیچے زیر ظفارے تو یہ جو ہے یہ مبنی بر بر ہے قصر پر مبنی ہے اور یہ جو جو ہے ہے ہے وہ صحیح ازفار غلط ہے کہتے ہیں البتہ یہ ازفار کا لفظ استعمال ہوا ہے حیض کے میں اور وہاں ازفار ایک خاص قسم کی خوشبو ہے تو وہاں تو ازفار حمزہ کے ساتھ ہے لیکن یہاں پر ظفار ہی ہے اور ازفار جو ہے وہ صحیح نہیں ہے جی بھائی زفار فحبس الناس في ابتغاء فيها ذلك حتى اضاء الفجر یہ زفار جو ہے نا یہ ایک یمن کی جگہ ہے اور کہتے ہیں ساحلی علاقہ ہے یمن کا ساحلی علاقہ ہے اور وہاں کے موتی مشہور تھے لو لو زفار کہ وہاں کے خرزے اس کو کہتے ہیں خرز یمانی فارسی میں خرز یمانی یمانی یمن کے موتی تو ان سے وہ بنا ہوا تھا اور وہ حضرت خدیجہ خلیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ یعنی ان کا بھائی یہ میں بھول رہا ہوں بس وہ جز ظفار جو ہے یہ جز جو ہے موتی کو کہتے ہیں ظفار جگہ ہے جو کہ یمن میں ہے اور یمن میں وہ ساحلی علاقہ ہے ساحلی علاقہ ہے اور وہاں کے بنے ہوئے موتی تھے فہوب صنعت جی اس کو پھر یہاں تک آباد تک جو ہے وہ مسا کر لیا اور اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یا تو یہ لا علمی کی وجہ سے کیا ہے اور یا پہلے یہی تک تھا جو بعد میں ضربت للیدین اور ضربت للیدین رسم جو ہے اس سے منسوخ ہو گیا یا تو لا علمی کی وجہ سے صحابہ نے کیا اور پھر بعد میں جب علم ہوا تو اس کو چھوڑ دیا یا کیا ہوگا حضور نے شاید دیکھا بھی ہوگا تو پھر یہ مشروع ہو گیا لیکن پھر بعد میں کیا ہو گیا منسوخ اب جو ہے وہ کس تک یہاں تک ہوگا الگ الگ الفق ہے جی بھائی الاختلاف في كافية التيمم بالسند المتصل منا إلى الإمام النسائي رحمه الله تعالى أخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري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 وكذا ونحن نرعى الإبل فتعلم أننا أجلبنا قال نعم فأما أنا فتمردت في التراب فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فضحك جب حضور نے یہ اس میں مٹی میں لتھڑنا سنا تو حضور ہنسے یہ بھی آپ نے ایک عجیب ماجرا کر دیا جی بھائی فقال فقال فقال إن إن كان الصعيد لكافيك وضرب بكفيه إلى الأرض ثم ثم نفر فيهما مسح وجهه وبعض ذراعيه اتق الله يا يا عمار عمار أمير المؤمنين شئت لم أذكره قال لا ولكن خدا اپنے پاس اجتہاد مت کرو اپنے پاس سے دین مت بناؤ تو کہا کہ ایسی بات نہیں ہے مجھے تو یاد ہے ٹھیک ہے جی قال لا ولكن من ذلك ما توليت آپ کہیں گے کہ اتنا بڑا واقعہ تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیسے بھول گئے یہ سوال ہے بڑا واقعہ ہے کہ نماز بھی نہیں پڑی تھی اور اتنی بات تو حضرت عمر نے تسلیم کی کہ ہم اکٹھے دونوں اونٹ چلا رہے تھے لیکن اگلی بات میں تمر رہ تو میں تو لتھڑ گیا اور آپ نے نماز کو مؤخر کر دیا کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے یاد یاد نہ ہونا کوئی عجیب بات نہیں اس پر آپ کو ایک لطیفہ سنا میں نے حضرت صدر صاحب سے عرض کیا تھا کہ حضرت آپ کے پاس تو ایک سند بہت عالی ہے کہا کہ وہ کون سی میں نے کہا آپ نے حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ سے حسن حسین پڑھی ہے میں نے تو نہیں نے پھر یہ کہا کہ پھر مجھے اپنے آپ کو جھٹلانا پڑے گا جب حضرت نے نہیں پڑھی تو میں نے بھی نہیں پڑھی اس لیے کہ حضرت ہیں وہاں تو بس وہ ہم بھی ہمارے پاؤں بھی لڑکھڑانے لگے تو ایک دفعہ حضرت تقی عثمانی صاحب بھی موجود تھے حضرت صدر صاحب بھی موجود تھے تو میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ بھی تھے آپ بھی تھے اور ہم بھی تھے ہم نے حسن حسین پڑھی تھی تو حضرت مولانا تقی صاحب نے فرمایا ہاں پڑھی تھی مجھے یاد اچھا بس اس وقت سے آپ لوگ بھی حسن حسین کی اجازت حضرت صدر صاحب سے بات ہے نہیں سمجھ تو اب یہ کہ اتنا بڑی بات کتاب پڑھی ہے اور اس کے لیے اتنا اہتمام کیا ہے اور مسجد میں بیٹھے ہیں درسگاہ کو چھوڑا ہے اور پھر ایک خاص کتاب جو ہے وہ پڑھی ہے اور اتنی اس کے ساتھ مزے کے کے ساتھ ساتھ اتنی رونق پڑھی ہے لیکن حضرت صدر صاحب کو جب اتنا بڑا واقعہ حضرت صدر صاحب کو یاد نہیں تو اسی طریقے سے حضرت عمر کو بھی یہ واقعہ یاد نہیں سمجھے جی چلو ہاں قال حدثنا بكر قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه أن رجلا سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن التيمم فلم يدري ما يقول فقال عمار أتذكر حيث كنا في سرية فأجنبت فتماعدت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 وسلم فذكرت ذلك ذلك له فقال فقال فقال إنما كان يكفيك وضرب شعبة بكفيه ضربة بهما دلك إحداهما بالأخرى مسح وجهه عمر شيئا شيئا لا لا أدري ما ما هو إن شئت حدثته وذكر سلمة سلمة في هذا الإسناد عن مالك وزاد قال بل نوليك من توليت بس تو جان تیرا کام ہے ہم آپ کو اپنے کام میں آپ کو سب کرتے ہیں آپ ذمہ دار آدمی ہیں آپ اگر یہ فتویٰ دینا چاہتے ہیں تو دیں لیکن میں اس فتوے کو نہیں دوں سمجھے نا ورنہ اگر کوئی دو گواہوں سے ثابت نہ کرے تو بعض اوقات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ٹھکائی کر دیا کرتے تھے لیکن یہاں امبار کو کہا کہ اگر یہ بات آپ کو واقع یاد ہے آپ جانے آپ کا کام جی بھائی نوع آخر وبه قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة عن الحكم وسلمة عن كر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أن رجلا جاء إلى عمر رضي الله عنه فقال إني أجنبت فلم أجد الماء فقال عمر لا تصلي فقال عما أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتماعدت في التراب ثم ثم صليت فلما أتينا رسول الله الله الله صلى صلى عليه عليه وسلم وسلم ذكرت ذلك له فقال إنما يكفيك وضرب النبي بيديه إلى الأرض نفخ نفخ فيهما فيهما فمسح بهما وجهه وكفيه طيب اس کو جو ہے وہ اڑایا مٹی جو ہے اڑائی اس اس لیے کہ مقصد تو منصور نے سلمہ سے کہا ارے خدا کے بندے آپ کیا کہتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ ذرائع کو بھی مسا کیا تھا اور آپ کے علاوہ کوئی یہ نہیں کہتا رہا تو پھر سلمہ نے کہا بھائی میں معذرت چاہتا ہوں مجھے یاد نہیں حضور نے فرمایا تھا یا نہیں فرمایا تھا منصور شاگرد ہے انہوں نے یہ بات کہی تو معلوم یہ ہے کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر شاگرد کسی استاد کو کوئی بات کہے استاد کو اگر اس پہ یقین نہ ہو تو درد ظاہر اور منصور وہ ہیں ایک لڑکی نے اپنی ماں سے کہا کہ امی جان یہ سامنے ہمارے گھر کے سامنے جو ستون کھڑا ہوتا تھا وہ کیا ہوا رات کو ہم دیکھتے تھے ایک ستون کھڑا ہوتا تھا تو فرمائے بیٹی وہ ستون نہیں تھا وہ منصور تھا رات میں ستون کی طرف کھڑا ہوتا تھا اور کن ماتا اس کا انتقال تو وہ ستون اتنا بڑا ستون علم کا پہاڑ اور ستون جو کھڑا تھا لوگوں کو واقع ستون نظر آتا تھا لیکن ان نحو قد ماتا کا انتقال جی بھائی جی۔ بسم الله الرحمن الرحيم وبالسند المتصل الى الامام النسائي رحمه الله قال اخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا الاعمش عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وابي موسى فقال ابو موسى الم تسمع قول عمار بن عمر رضي الله عنه بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حادث فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت بالصعيد ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كانت إنما كان يكفيك أن تقول هكذا وضرب بيديه على الأرض ان تقول هكذا کہ کریں آپ اس طریقے سے یہ تقولہ بمانا فعلا کے جی فمسح كفيه ثم نفضهما ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على كفيه ووجهه فقال عبد الله أولم ترى عمر لم يقنع بقول عمار یہ اصل میں عبداللہ بن مسعود کا بھی مسلک وہی تھا جو کہ مسلک تھا حضرت عمر کا تو مناظرہ ہو گیا عمار کا اور موسا کا اور عبداللہ ابن مسعود کا عبداللہ ابن مسعود اور موسا ان دونوں کا مناظرہ ہوا اور عبداللہ ابن مسعود کا قول وہی تھا جو حضرت عمر کا ہے اور حضرت ابو موسا کا وہی قول تھا جو عمار کا ہے تو ابو موسا رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ سنتے نہیں ہیں حدیث عمار کی کہ عمار نے کہا یہ کام میں نے کیا تھا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ آپ جانتے نہیں ہیں کہ حضرت عمر نے انکار کر دیا تو جیسے حضرت عمر نے انکار کیا تھا جیسے ان کا مسلک تھا میرا مسلک بھی عمر کی طرح ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح امبار کی طرح نہیں تم امبار کی طرح ہو جاؤ اور ہاں حضرت جی باب ہوں وبه قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن عوف عن أبي رجاء قال سمعت عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتدلا لم يصلي مع القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي مع القوم فقال يا رسول يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك باب الصلاة باب الصلوات بتيمم واحد وبه قال أخبرنا عمرو بن هشام قال حدثنا مخلد عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن عمرو بن مجدانة عن أبي ذر رضي الله عنه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وهو المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين حضرت ابو ذر غفاری رضي الله تعالى عنه بہت درویش صاحب صحابی تھے اور ازہد الناس لوگوں میں سب سے زیادہ زاہد یہ جاتے تھے مدینہ طیبہ سے ہر ان کا دور تھا اور وہاں جاتے تو وہاں عام طور پر جب گھر والوں میں آدمی جاتا ہے تو جنابت لائق ہوتی ہے اور وہاں پانی نہیں تھا تو حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں وہاں جاتا ہوں اور وہاں پانی نہیں ملتا تیمم کر کے میں نماز پڑھتا ہوں لیکن دل میں کچھ دغ دغا ہے شک دل میں کچھ دب دبا ہے تو حضور نے فرمایا کہ اے ابو ذر دس سال تک اگر آپ کو پانی نہ ملے تو اس تیم سے دس سال تک واج سمجھے کیسے کیسے حضور نے ان کی وہ دل کی دل بندھایا کہ فرمایا دس سال تک بھی اگر آپ کو پانی نہ ملے تو آپ کو جنابت لاحق ہو جائے تو دس سال تک آپ وضو نہ کریں بلکہ تیمم کے ساتھ ہی نماز اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دس سال تک وہ تیمم بھی نہیں ٹوٹے گا جیسا کہ بی بی تمیز وضو نہیں ٹوٹتا تھا خیر تو مطلب یہ ہے کہ دس سال تک اگر وہ نہ ہو تو جی بھائی چلو جی جی جی قال حدثنا معاويه قال حدثنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها وعنه قالت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيد بن حضير وناسا يطلبون قلادة كانت لعائشة نسيتها في منزل نزلته فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء فلم يجدوا ماء فصلوا بغير بغير وضوء فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل آية التيمم قال أسيد بن حضير جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله لك وللمسلمين فيه خيرا यहाँ पर حضرت امام نسائی نے اللہ نے ایک مسئلہ مستمت فرمایا ہے یہ ہے کہ فاقد الطہورین جس آدمی کو دونوں نہ ملیں تو وہ کیا کرے تو یہ فرمایا کہ صحابی ہیں اسید ابن حضیر اور وہ قلعہ کی تلاش میں نکل گئے تھے اور پھر انہوں نے جو ہے جہاں وہ اترے تھے نماز ہو گئی اور پانی نہیں پایا بس انہوں نے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی فضا علیہ رضا اس بات کو ذکر فرمایا فان صلی اللہ عز و جل آیت تیمم تو اللہ تعالی نے آیت تیمم کو نازل فرما دیا یہاں زید اور یہاں پر امام نسائی یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی تہور ہے کہ یہاں پر ایک تہور پانی تو مفقود تھا اور دوسرا تہور مٹی وہ مفقود تو نہیں تھی لیکن حکم میں مفقود کی تھی حکم کے مفقود کی کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ مٹی تو اس وقت تک جائز نہیں ہوئی تھی تو گویا کہ وہ ایسے ہو گیا جیسے فاقد ہے تو اگر دونوں تہور کو کوئی گم کر دے تو امام نسائی یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں جیسا حضرت امام محمد ابن حنبل کا مسلک ہے کہ نماز اگر فاقد ہے بے وضو نماز پڑھ لے تو اس کو پھر نماز لوٹانا نہیں ہے جبکہ جمہور یہ کہتے ہیں کہ نماز اس کے لیے لوٹانا ضروری ہے اگر اس نے ایسے پڑھ لی تو اس کے لیے نماز کا لوٹانا ضروری ہے تو یہ بات حضرت امام نسائی اس حدیث سے ثابت کرنا چاہتے ہیں لیکن اس میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے بغیر وضو نماز پڑھ لی تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اعادہ کر لو اور ہو سکتا ہے کہ جب ان کو وضو کا پانی ملا ہو تو انہوں نے اعادہ کر لیا ہو اور یوں بھی ہو سکتا ہے کہ جب تیمم کی آیت نازل ہوئی تو تیمم کر کے نماز پڑھ لی تو حضور نے ان کو جو ہے وہ فاقد الطحرین تو تھے اس وقت فاقد الطحرین تھے اس لیے کہ تیمم جو ہے وہ اس وقت میں نہیں ہوا تھا پھر بعد جب تیمم آ گیا تو تیم کے نماز پڑھ لی ہو تو پھر اس حدیث کی تعبیر آغاز کے مطابق یہ کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ بعد میں انہوں نے دہرا لی ہو اور یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے نماز جو دوبارہ پڑھی ہو تو کیسی پڑھی ہو بھیا کے پڑھیو اللہ تعالی عالم بسرا جی بھائی وبه وبه قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا اميه اميه بن خالد قال حدثنا شعبه ان مخارقا اخبرهم عن طارق ان رجلا اذنب فلم يصلي فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال اصبت فاذنب رجل اخر فتيمم وصلى فاتاه فقال نحو ما قال الاخر يعني اصبت ہاں تو ایک کو تو کہا آج فلم یوسل فاتح نبی صلی اللہ وسلم زکر کا فقال اسب تھا ٹھیک ہے آپ کو جب نہیں ملا تھا تو حرن فاقت تھے آپ نے نہیں پڑھی تو ٹھیک ہے اس لیے کہ شرط ہے اضافات شرط مشہور تو فقال اسب تھا فاج نبر رج الناخر تی مما بصَ فاطہ یعنی اسب تھا آپ نے بھی ان سے کہا کہ آپ نے اجتہاد کیا اور آپ نے اور انہوں نے اجتہاد کیا اور بلکہ نصب پر عمل کیا تیم کیا تو کہا کہ آپ نے اس وقت جو کام کر دیا تھا وہ کیا کر دیا تھا صحیح کر دیا یہ الگ بات ہے کہ پھر بعد میں اس کی قضا آئے گی یا نہیں آئے گی سمجھے نا بس چلو یہ بھائی ایک بات سمجھ لو کتاب المیاہ من المجتبا آپ کو معلوم ہے کہ نسائی شریف جو ہے اس کا دوسرا نام ہے مجتبا اب یہ بات سمجھیں کہ اب سے شروع ہو رہی ہے مجتبا اس سے پہلے جو ہے وہ مقدمہ تھا مقدمہ کیا تھا یہ جو فرمایا نا کہ اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق الى اخره وہ آیت وہ تھا جو ہے یعنی بطور جس کو کہیں کہ کتاب اور باقی جو باب ہیں وہ بطور فصل کے تھے اور اس میں اب تک جو بیان ہوا وہ مشتبہ کا مشتبہ کا مقدمہ تھا ان شاء اللہ کل سے مشتبہ ہم شروع کر دیں گے اور اس میں کچھ بات بتائیں گے